نا جلد میرے ساقی دے ساغر پیمانا کیا رات کے پردے سے چپکے سے سہر نکلی یا جانے دلار زلفوں میں کیا شانہ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ